Welcome to lecture number 39 nine of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے پرابیبلٹی پہ اپنی ڈسکشن جاری رکھی خاص طور پہ بائنومیل کمیولیٹو پر ڈسکس کی گئیں پرابلٹی ٹیبلز کا استعمال آپ نے سیکھا اس کے علاوہ آپ نے فنکشنس ورک شیٹ فنکشنس جو بائنومیل ڈسٹریبیوشن کے سلسلے میں مائکروسافٹ ایکسل میں پرووائڈ کیے گئے ہیں ان کا استعمال دیکھا اور آپ نے وہ ڈفرینسز بھی دیکھے کہ ایکسل میں جو کیلکولیشن ہو رہی ہے اس کا اور کمیولیٹو پرابلٹی ٹیبلز کی کیلکولیشن میں کیا فرق ہے کئی سوال ہم نے کیے اور اس سے ہماری کافی انڈرسٹینڈنگ فردر ڈیولپ ہوئی آج جو میں آپ کو باتیں سکھانے جا رہا ہوں ان میں سے ایک تو ہے بائنومیل کا فنکشن جو ہم پچھلے لیکچر میں اس کی اگزامپل نہیں دیکھ سکے اس کو اس ایگزامپل کو ہم دیکھیں گے ایکسل میں کس طرح سے وہ کریٹیکل ویلیو اسپیسیفائی کی جاتی ہے اور نمبر آف سکسیس کس طرح سے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے تو ایک تو آج میں آپ کو وہ کروا رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ باتیں جو ہم ایلیمنٹری پرابلٹی میں کور نہیں کر سکے جو ڈفرینٹ لیکچرس میں میرا خیال تھا کہ کور ہو جائیں گی وہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں important concepts and decision tables decision trees ان کو ہم نے ٹچ کرنا ہے اور پھر پوائسون ڈسٹریبیوشن جو ایک اندر امپورٹنٹ ڈسٹریبیوشن اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے سلائیڈس پہ چلیں ٹاپک وہی ہے patterns of probability Poisson normal distribution part three یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ function crit binom function جس میں آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں نمبر آف ٹرائلس پھر آپ بتا رہے ہیں کہ پرابلٹی آف سکسیس کیا ہے on each trial then you are indicating the criterion value یعنی یہ کریٹ جو ہے یہ کرائٹیرین سے لیا گیا ایبریویشن کریٹ کرائٹیرین یعنی کرائٹیرین فار بائنومیل پرابلٹیز تو یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے یہاں پہ کہ سکس نمبر آف ٹرائلس ہیں اس کے بعد zero point five is the probability of success trial each trial اور زیرو پوائنٹ سیون فائیو آپ نے ویلو اسپیسیفائی یہاں کی ہے کہ دس از دا کرائٹیرین ویلو اور پھر آپ نے آپ ڈھونڈ آ رہے ہیں کہ smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or to this value یعنی اسمالسٹ ویلو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے کمپیئر ٹو دیٹ کہ کمولیٹو بائنومیل ڈسٹریبیوشن کی ویلو زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو تو یہ اس کا فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے لکھا گیا کہ ایکول پھر کریٹ بائی نوم پھر بریکٹ میں آپ یہ تینوں ویلیوز دے رہے ہیں a sixty eight a sixty nine a seventy یہ تین سیل آپ نے اسپیسیفائی کی ہے number of trials probability of پھر کرائٹیرین ویلو تو آنسر اس کا نکل رہا ہے فور تو اس آنسر کا کیا مطلب ہے کہ یہ فور اس ساری ایکسرسائز میں آپ دیکھیں کہ یہ سکسیسز ہیں اصل میں کہ یہ فور کے probability of success of four of such occurrences in a total number of trials جو یہاں پہ جس کا نمبر تھا سکس تو another useful function this completes our discussion of the binomial probability تو آئیے آگے چلیں اور دیکھیں کہ نیکسٹ لائڈ پہ کیا ہے before I get start with expected value let me briefly go over what we discussed earlier expected value ہم نے آپ کو یاد ہوگا ایلیمنٹری پرابلٹی پارٹ ٹو میں ہم نے سوال حل کیا تھا وہ ڈفرینٹ پائس پھر ان کی ڈسٹریبیوشن ہے پھر ان کی ایک پرائس ہے ایک پیٹرن ہے اور اس پیٹرن آف ڈسٹریبیوشن کو ہم نے استعمال کر کے تو جیسے ویٹڈ ایوریج نکالی جاتی ہے اس طرح سے ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا اب یہ ایک اور سوال آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو لیٹ سی کہ بیسکلی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے methodology is exactly similar so let's go back to the slide and see how this problem will be solve تو یہاں پہ کیا ہے کہ لاٹری ہے ہنڈریڈ روپیز کی pay out an average twenty turns یعنی ہر بیس ٹرنس کے بعد جب آپ لاٹری ٹوینٹی ٹائمس خرید چکے ہیں تو پھر پے آؤٹ جو ہے وہ پاسبل ہے is it worthwhile to buy the lottery if the ticket price is ten rupees تو یہ بڑا دلچسپ قسم کا سوال ہے لاٹری تو ایوری بڈی از ان تو it may be a good idea to know how to work out whether you earn money or lose money by buying a lottery تو یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ون پر ٹرن کس طرح سے ورک آؤٹ کی جا رہی ہے کہ پرابلٹی آف وننگ پھر ملٹی پلائی کر رہے ہیں گین پر ون سے ایز یو ریمبر کے ایکسپیکٹڈ ویلو کا فارمولا یہی تھا کہ پرابلٹی کو جو روپی جو اس کی سگنیفیکنس تھی اس سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو یہاں بھی آپ پرابلٹی آف وننگ کو گین پر ون سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں then you are adding probability of losing into loss if you lose تو اس میں دیکھیے کہ یہ ون بائی ٹوینٹی جو ہے نا pay out on average twenty turns تھا تو یہ پرابلٹی آف وننگ ڈائریکٹلی آپ نے ورک آؤٹ کر لی ون بائی ٹوینٹی اور پھر ون جو ہے کہ سو روپئے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاٹری سو روپئے کی ہے لیکن obviously you have to buy at this روپئے خرچہ بھی ہے تو ہنڈریڈ مائنس یعنی نائنٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹوینٹی یہ پہلا آ گیا کہ this is your this is what you will win پھر نیکسٹ ٹرم ذرا نوٹ کریں کہ probability of losing is nineteen by twenty تو یہاں پہ لاس کیا ہے کہ آپ کو پروفٹ تو مل کو ہی نہیں رہا تو all you are losing is the ticket price تو اس کو ہم نے مائنس ٹین شو کیا ہے تاکہ یہ ہماری کیلکولیشن میں نظر آئے کہ یہ پیسے تو آؤٹ فلو ہوگی تو اس کو مائنس سائن کے طور پہ یہاں پہ استعمال کیا گیا اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ four point five minus nine point five equal to minus five rupees in other words at an average you stand to lose five rupees یعنی every time you play by this lottery تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ روپے جس طرح سے جو چانس یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا تو فائیو روپیز آپ لوز کریں گے آئیے اس سلائڈ پہ دیکھیں ایک اور سوال آپ کے لیے اندر انٹرسٹنگ سچویشن کے جہاں پہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ایک وینڈر ہے وہ پائیز خرید رہا ہے ایپل پائی اور اس نے ڈیٹا مینٹین کیا ہے فگرس ٹیبولیٹ کی ہیں اور اس نے یہ ورک آؤٹ کیا کہ twenty five pies were sold on ten percent of the occasions thirty on twenty percent occasions and so forth یہ فگرز آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ اپ ٹو ففٹی جس کی پرابلٹی ٹین پرسینٹ ہے تو یہ percent obviously this is the probability پھر price per pies rupees fifteen اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ اگر وہ نہ بک سکی تو جب وہ اس کو واپس کرے گا تو پانچ روپے اس کو ملیں گے اور sale price is twenty five rupees اب پہلے یہاں پہ آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ پروفٹ پر پائی کیا ہے ٹوینٹی فائیو مائنس ففٹین اس کی پرائز تھی تو دس روپے پروفٹ ہوا پھر loss on each return that is rupees fifteen minus five تو یہ دس روپے لاس ہو رہا ہے ایوری ٹائم وہ اس کو ریٹرن کر رہا ہے تو how many pies should be bought for best profit تو یہاں پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے آئیے اس پرابلم کو ریویو کریں کہ there are different options different number of pies can be purchased ایک خاص پیٹرن بھی ہے کہ پائز کا جو سیل ہے اس کی پرسنٹ ڈسٹریبیوشن کیا ہے تو فائنل جو آنسر ہے وہ تو اسی طرح سے نکل رہا ہے کہ ایوریج ہم نے نکالنی ہے probability multiplied by the profit for each type of pie اور وہ ٹوٹل سم جب کریں گے تو وہ آنسر ہمارا نکل آئے گا اب اس سوال کو حل کرنے کے لیے ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیل نہیں دیکھی لیکن let me explain to you کہ unless you do a question like this in tabular form تو آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیسے حل کروں تو ایسے سوالات کو جہاں پہ ڈفرینٹ آپشنس ہوں اس طرح سے حل کیا جاتا ہے کہ ایک ڈسیزن ٹیبل بنایا جاتا ہے ڈسین ٹیبل جو ڈفرینٹ آپشنس ہوتی ہیں وہ ایز روز اسپیسیفائی کر دی جاتی ہیں اور پھر کالم وائز جو مختلف پرابلٹیز ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اینڈ فائنلی ایکسپیکٹڈ ویلیو ہر رو کی نکالی جاتی ہے اور ٹوٹل جو ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے جو سب سے ہائیسٹ ویلیو ہوگی obviously that would be the best solution اور وہ نمبر آف پائز جو سب سے زیادہ منافع دے گا that will be the answer تو آئیے اس ایکسپلینیشن کے ساتھ اس ڈسیزن ٹیبل کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ آرگنائز کیا گیا پہلے لیفٹ سائڈ کو دیکھیں اس ٹیبل پہ لیفٹ سائڈ پہ جو کالم فرسٹ کالم اس میں لکھا ہوا twenty five this is the number of pies پھر تھرٹی پھر تھرٹی فائیو اور درمیان میں وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ you are buying this number of pies اور twenty five to thirty five پہلے ڈیٹا سمرائز کیا گیا پھر فورٹی ٹو ففٹی اس کے بعد ڈیٹا سمرائز کیا گیا پھر ٹاپ پہ دیکھیے کالمس تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹونٹی فائیو کا جو نمبر ہے اگین یہ وہی نمبر ہے کہ you can buy twenty five you can buy thirty you can buy thirty five forty and so forth یعنی یہ اصل میں سیل ایک سائڈ پہ جو لیفٹ سائڈ پہ فگرز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہے پرچیز کی اور ٹاپ پہ جو فگرس ہیں وہ ہیں سیل کی تاکہ جب آپ سرٹن نمبر خرید رہے ہیں تو جو کالمس ہیں ٹاپ پہ جو اسپیسیفائی کیے گئے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سیل کتنی کر سکتے ہیں اور آخری ایکسپیکٹڈ مین ویلو جو آخری کالم ہے اور وہ آنسر اس طرح سے نکلے گا کہ you will multiply each result with the percent share of that option مثلاً پہلے کالم میں آپ دیکھیے ٹوئنٹی فائیو پھر ود ان بریکٹ لکھا ہوا ہے زیرو پوائنٹ ون تو یہ زیرو پوائنٹ ون نسل میں اس کا پرسنٹ شیئر ہے percent of the time twenty five sale ہوئی ہے اور نیکسٹ زیرو پوائنٹ ٹو تو اس طرح سے یہ ود ان بریکٹ آپ فگرس دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری وہ سیل کی فگرس ہیں نمبر آف پائی سولڈ اور with in brackets this is the percent of time this particular number was sold تو آئیے پہلی رو کو ہم دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے پچھلی سلائڈ پہ just to refresh your memory کہ جب آپ ایک پائی بیچ رہے ہیں تو پروفٹ از روپیز ٹین اور جب آپ ریٹرن کر رہے ہیں تو loss is rupees ten also اور سیل پرائس اس کی ٹوینٹی فائیو ہے تو آئیے دوبارہ اس سلائڈ پہ واپس چلیں فرسٹ رو آپ نے پہلی آپشن تھی کہ 25 فائیو پائز آپ خرید رہے ہیں تو جب 25 فائیو خرید رہے ہیں تو نیچرلی 25 فائیو ہی بیچ سکتے ہیں یو کان سیل مور تو اس وجہ سے پہلے کالم میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ دس از یور پروفٹ دس روپے سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں 25 فائیو کو تو ٹو ففٹی آپ کا یہ یہاں پہ ٹوینٹی فائیو آپ نے خریدیں ٹوینٹی فائیو آپ نے بیچ دیں پھر نیکسٹ ٹوینٹی فائیو ہی بک رہی ہیں اوپر تھرٹی لکھا ہوا ہے but you don't have thirty pies you are only selling twenty five تو اس وجہ سے پوری رو میں فگر آپ کو نظر آ رہی ہے ٹو ففٹی کی تو وچ مینس کہ یہاں پہ ٹوینٹی فائیو پائز کا ڈیٹا ہی آئے گا پھر نیکسٹ رو دیکھیے تھرٹی کی فگر ہے وہاں پہ تو تھرٹی کی فگر جو ہے اس میں بھی صورت حال یہی ہے کہ یہ جب تھرٹی کی فگر ہے اور سیل آپ کر رہے ہیں ٹوینٹی فائیو کی یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کریں کہ پرچیز تھی تھرٹی کی سیل ہوئی ٹونٹی فائیو تو اٹ مینس کہ فائیو پائز آپ نے واپس کی you lost fifty rupees there twenty five pies two fifty کا پروفٹ آپ کو ملا تھا تو وہ مائنس ففٹی کر کے ٹو ہنڈریڈ آ گیا پھر نیکسٹ کالم میں دیکھیں اگین 30 پرچیسڈ اور 30 سولڈ پھر باقی ہر کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویلو از کانسٹینٹ 300 ہنڈریڈ ہی ہے وجہ یہ کہ 30 پائیس ہی ہیں وہی ہم بیچ سکتے ہیں تو right to the end figure is 300 پھر 35 فائیو سملر لائنس پہ ہو رہا ہے کہ 35 فائیو آپ خرید رہے ہیں اور سیم سچویشن ایئر کے آگے جا کے آپ دیکھیں کہ جہاں 350 کی فگر اپیئر ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ کانسٹنٹ نمبر ہو جاتا ہے چونکہ 35 فائیو سیل ہو رہی ہے اور اس سے پہلے کی جو سچویشن تھی کہ جب 35 فائیو خریدنی ہے اور پچیس بیچ رہے ہیں تو دس کا نقصان ہو رہا ہے دیٹ از ہنڈریڈ روپیز اور 30 جب بیچ رہے ہیں وائل وی باٹ 35 فائیو تو 50 کا لاس ہو رہا ہے اور بعد میں وہ 350 کی فگر رائٹ تھرو آپ کو نظر آ رہی سملرلی آپ نے 40, 45 اور 50 کے فگرز ورک آؤٹ کی ایگزیکٹلی سملر سچویشن مثلاً 40 کا آپ دیکھیں کہ اس کالم میں جہاں پہ forty with in bracket zero point two لکھا ہوا ہے اور اس کالم سے جس میں ٹاپ پہ فورٹی اور with in bracket zero point two لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفٹ از فور ہنڈریڈ پھر یہ کانسٹینٹ ہو رہا ہے وجہ یہ کہ فورٹی ہی اب ہم سیل کر سکتے ہیں اگرچہ there was a possibility of selling more same goes for forty five بالکل اسی طرح سے اسٹریم آخری جو دو کالمس ہیں ان میں فور ففٹی آپ کو فگر نظر آ رہی ہے اور ففٹی کی جب فگر آ رہی ہے تو صرف ایک ہی کالم میں فائیو ہنڈریڈ آپ کو نظر آ رہا اب آخری کالم ای ایم وی کس طرح سے ورک آؤٹ کیا گیا پہلی فگر تو ساری کانسٹنٹ ہے سو ٹو ففٹی جواب آئے گا لیکن نیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ جہاں تھرٹی پائس خریدی گئیں تو ٹو ہنڈریڈ کو ہم نے زیرو پوائنٹ ون سے ملٹی پلائی کرنا plus three hundred into zero point two plus three hundred into zero point two five اس طرح سے وی ول گو ایڈنگ ملٹی پلائی کرتے جائیں گے یہ ڈے قسم کا ویٹ دے رہے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں پرابلٹی کو ایکچوئل آؤٹ کم کے ساتھ اور یہ پھر ایوریج ٹوٹل ویلو جو ہے یہ ٹو نائنٹی آ رہی ہے اور یہ ایک آپ کے لیے ایکسپلینیشن نیچے دی گئی ہے ایکسپیکٹڈ پروفٹ تھرٹی پائز اس کو حل کر کے آپ کو دکھایا گیا تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ٹو نائنٹی کی فگر کہاں سے آ گئی similarly we worked out three hundred ten expected آئی پھر 305 پھر 280 پھر 240 اب آخری کالم میں آپ دیکھیں کہ 310 hundred ten is the highest figure جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ منافع 310 ہنڈریڈ ٹین ہے اور وہ کیسے ہوا کہ آپ نے you opted to buy thirty five pies تو یہ نمبر ہی جب یہ ساری کیلکولیشن اس طرح سے ہو گئی یہ ڈسیزن ٹیبل آپ نے بنایا تو اس ڈسیزن ٹیبل میں آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ 310 hundred ten is the the best possible profit اور اس کا مطلب ہے کہ 35 فائیو پائز ہی خریدنی چاہیے تو آئیے اب اس کو ریویو کریں اس ساری بڑی ایکسٹینسو کیلکولیشن تھی اس کو ریویو کیا جائے آپ نے دیکھا کہ ایک ڈسیزن ٹیبل ہم نے کیسے بنایا اس کے بیسک ایلیمنٹس کہ پہلے ہم نے پرافٹ اور لاس پر پائی نکالا کہ اگر پائی واپس کرتے ہیں تو کتنا نقصان ہے اگر سیل ہوتی ہے تو کتنا پرافٹ ہے پھر ٹیبل پٹ اپ کیا ٹیبل میں روز لیفٹ سائڈ پہ پرچیز اور وہاں to mark this point buy کا لفظ لکھا تاکہ سمجھ آئے کہ یہ بائنگ آف پائز کی انفارمیشن ہے اور پھر ہم نے ٹوینٹی فائیو پائی سے شروع کیا اور ففٹی تک اس رینج کو لے کے گئے اور یہ وہی رینج تھا جو آلریڈی جان ڈسٹریبیوشن ہمارے پاس موجود تھی پھر کالم میں ہم نے سیل اسپیسیفائی کی جو آلریڈی ڈیٹا موجود تھا اس ڈیٹا کو ود ان بریکٹس ہم نے پرسینٹ پرابیبلٹی لکھی پھر رو میں آپ نے یہ کیا کہ ہر نمبر آف پائز کو جو پرچیز کی گئی ہیں ان کو کمپیئر کیا with number of pies to be sold اور اگر تو یہ نمبر کم تھا تو آپ نے اسی نمبر کو ہر کالم میں لکھا اور اس کی وجہ یہ کہ اگر 25 فائیو آپ نے خریدی تو 25 فائیو ہی بیچ سکتے ہیں اگر ریکڈ کہہ رہا ہے thirty sale but you will only use the data for twenty five pies تو سملرلی جب آپ نیکسٹ رو میں گئے اس کی ویلو کو کمپیئر کیا کالم کی ہر ویلو سے اور ایک خاص پوائنٹ پہ جہاں پہ number of pies purchased number of pies sold سے کم ہے وہاں پہ آپ نے بالکل وہی ویلو کانسٹنٹ رکھی چونکہ یہی نمبر تھا جو آپ سیل کر سکتے تھے تو اسی پیٹرن کو فالو کر کے you work out the actual profit for each number of pies to be sold اور اس کو آپ نے ہر سیل کے ساتھ کمپیئر کیا یعنی وہ number you matched against the previous experience اور نمبر آف پائز سولڈ تھا ہر کالم میں ایک ویلو آپ نے لکھی پھر اس کی ویٹڈ ایوریج نکالی پرسنٹیجز دی ہوئی ہیں ایکسپیکٹڈ مین ویلیو تو آخری کالم میں وہ ساری ویلیوز آ گئیں تو finally when you had all these values then you decided کہ اس میں 310 hundred ten is the highest profit which we can get اور وہ آپ نے دیکھا کہ the total number of pies which resulted in this profit was thirty five تو یہ ایک آپ کے لیے اگزامپل تھی یہ ہے تو چھوٹا سا سمپل سا سوال پائیس کا بٹ لیٹ سے کہ یہی ایک ٹیکنیکل ایشو اگر ہوتا اگر آپ کوئی اور پروڈکٹ خرید رہے ہوتے سملر سچویشن ہوتی تو similar methodology will be applied تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اب آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ اگزامپل ڈسین ٹری اس کو کہہ رہے ہیں پہلے آپ نے دیکھا ڈسین ٹیبل اب ڈسیزن ٹری کی ایگزامپل کیا ہے یہ میں بیسک پرابلم آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں یہ وہی ہے اس کو ہم دوبارہ کر رہے ہیں کہ ایک ٹوائے مینوفیکچرر ہے اس نے کچھ انویسٹمنٹس کی ہیں اور ایک ٹوائے نیا اس کی پروڈکشن لائن ڈیولپ کر رہا ہے اور اس نے کچھ فور کاسٹ ہیں کہ اگر ایک ٹی وی سیریز جس کے نام پہ یہ ٹوائے بنایا گیا ہے اگر وہ چل گیا تو بارہ ہزار یونٹ بک سکتے ہیں اور اگر سیریز چلا مگر ایک رائول کمپنی نے بھی اپنا پروڈکٹ لانچ کر دیا تو they will be able to sell only eight thousand units اور اگر سیریز نہ چلا ٹی وی پروگرام نہ چلا تو صرف دو ہزار یونٹ بک سکیں گے investment is already five hundred thousand profit per unit is rupees two hundred تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کمپنی کیا کرے یہ جو جنرل مینیجر ہے اس کمپنی کا اس نے یہ حل کرنا ہے وہ کافی پریشان ہے کہ میں کیسے اب کیا کروں تو اس نے کیسے اس کو اسیس کرنا ہے یہ ڈسیزن ٹری کے تھرو ہوگا اور یہ میں نے آپشنس یا ایکسپلین کی ہیں کہ ون اے آپشن کیا ہے کہ اس کو ابینڈن کر دیا جائے آئیڈیا ہی ابینڈن کر دیا جائے اگر ابینڈن کر دیا جاتا ہے تو پانچ لاکھ روپیہ جو شروع میں انویسٹ ہو چکا ہے وہ لوز ہو جائے گا دوسری آپشن کیا ہے ون بی کہ گو ہیڈ اور اس کے بعد فردر دو آپشنس ہیں ایک آپشن میں ہے کہ سیریز اپیئرس اس کی پرابلٹی ہمیں معلوم ہے ایسٹیمیٹڈ ہے اٹ سکسٹی پرسینٹ اور دوسری آپشن ٹو بی کہ نو سیریز اس کی پرابلٹی ہے فورٹی پرسینٹ پھر ٹو اے کے بعد آپشن ہے کہ rival market there is a possibility کہ rival markets its own product company جو ہے تو اس کی پرابلٹی ففٹی پرسینٹ ہے اور اس کی دوسری آپشن کی کہ دیر از نو رائول اس کی بھی پرابلٹی ففٹی پرسینٹ ہے تو یہ ہم نے ایک سمپل سا ٹری بنا لیا اور اس کے پاتھ ہمارے سامنے آ گئے کہ ون اے ایک پاتھ بنا دوسرا پاتھ ون بی اور ٹو اے پھر ٹو اے کے بعد تھری اے پاتھ بن رہا ہے پھر second path is one B پھر ٹو بی نو سیریز اور ٹو اے کے بعد آخری پاتھ بن رہا ہے تھری بی کا تو اس کو آپ ایک ٹری کی شکل میں ڈرا بھی کر سکتے ہیں آئیے اب دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا گیا کہ profit if rival markets series appears تو اس کا وہ پہلے تو کیلکولیشن کی جا رہی ہے بیسک ڈیٹا یا ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ آٹھ ہزار یونٹ ہیں وہ رائیول چونکہ مارکیٹ کر رہا ہے ٹو ہنڈریڈ پرافٹ ہے تو یہ آپ کی سیل پرائس اس میں سے پانچ لاکھ آپ نے انویسٹ کیا تو وہ جب آپ نکال رہے ہیں تو اس کیس میں آپ کو منافع ون پوائنٹ ون ملین ہو رہا ہے this is your first if rival markets second situation کہ پروفٹ اف نو رائیولس بارہ ہزار یونٹ ہیں ٹی وی سیریز بھی آ رہا ہے تو بارہ ہزار کا پروفٹ آپ نکال رہے ہیں اور یہ two point four million rupees بن رہا ہے اس میں سے فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ مائنس کر رہے ہیں تو ون پوائنٹ نائن ملین آپ کا پروفٹ بن رہا ہے اب آخری فگر کہ پروفٹ لاس کیا ہے اف نو سیریز اور اس میں ٹو تھاؤزینڈ یونٹس ہیں ٹو ہنڈریڈ کے حساب سے profit minus five thousand investment ہے تو یہ فگر جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو جواب نکل رہا ہے مائنس ہنڈریڈ تھاؤزینڈ یعنی یہ نو سیریز والی سچویشن ہے اب آپ now you are in a position to work out کے اس کی مین ویلوز جو ہیں ڈفرینٹ آپشنس آپ اس کو آپ نکال سکتے ہیں تو پہلا کہ rival markets and no rivals یعنی دو یہ اس کی مین ویلو جو ہے وہ جس طرح سے نکالی جا رہی ہے کہ دونوں کیسز کو آپ نے لے کے تو اس میں وہ سیریز والی جو آپشن تھی اس کو آپ لے رہے ہیں اور اس کو 0.5 point five into one point one million جو اوپر ہم آلریڈی ورک آؤٹ کر چکے ہیں اور پلس دوسری پرابلٹی یعنی دونوں پرابلٹیز رائول مارکیٹس یا دوسرا نو رائول تو دونوں کی پرابلٹی سے آپ کر کے تو جب ٹوٹل فگر آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ پتا لگ رہا ہے کہ 1.5 پوائنٹ ملین کی فگر نکل رہی ہے اور لاسٹ میں آپ دیکھیے کہ اب وہ یہ فگر جو 1.5 پوائنٹ ملین اس کو ہم نے 60 پرسینٹ اس کی پرابلٹی ہے تو اس سے ہم نے جب ملٹیپلائی کیا جو ہماری انکم ہے اس کی سکسٹی پرسینٹ پرابلٹی ہے اور جو لاس ہے اس کی فورٹی پرسینٹ پرابلٹی ہے تو دونوں کو ایڈ کر رہے ہیں اس میں لاس کو ہنڈریڈ مائنس ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کے طور پہ ہم یہاں پہ شو کر رہے ہیں کہ مائنس یہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں زیرو پوائنٹ فور کو مائنس ہنڈریڈ تھاؤزینڈ سے تو یہ فگر ٹوٹل جو نکل رہی ہے یہ eight hundred sixty thousand rupees یہ فگر نکلی اور اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ جو پرابلٹیز نظر آ رہی ہیں جو چانس نظر آ رہے ہیں کہ اس کا کنکلوژن یہی ہے that the company should go ahead and manufacture this toy تو لیٹس ریویو دس ناؤ کہ یہاں بھی جو بات آپ نے سیکھی کہ ہر جو آپشن ہے اس کو پہلے روپیز میں آپ کنورٹ کر رہے ہیں اس کی ویلو نکال رہے ہیں پھر اگلا اسٹیپ کہ ہر کیس میں جو پرابلٹی دی گئی ہے اور جو پروفٹ یا لاس نکل رہا ہے اس سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں پھر وہ ایونٹس جو ایک ٹائپ کے ہیں آپ نے علیحدہ جمع کر لیے اور دوسرے ایونٹس جو دوسری ٹائپ کے تھے یا پرابلٹی وہ دو حصوں میں کی گئی تھی سکسٹی پرسینٹ اور فورٹی پرسینٹ تو دو کیسز جو سکسٹی پرسینٹ پرابلٹی جن کو اپلائی کر رہی تھی وہ ہم نے ایک جگہ اکٹھے کر کے ان کو سماپ کیا اور ان کو وہ فگر ان پہ اپلائی کی اور جو ایک دوسری فگر تھی zero point four forty percent probability والی اس سے ہم نے ملٹیپلائی کیا تو اس طرح سے آپ نے expected value of total profit اور لاس نکالا اور آپ نے دیکھا کہ in spite of all the uncertain conditions ایک میتھڈ آپ کے سامنے آ گیا جس کو استعمال کر کے آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں whether it is profitable whether the company should go for this product chance اس میں ہے یا نہیں کہ کمپنی پروفٹ بنا سکے تو اس کا یہ بڑی اچھی ایک ٹیکنیک آپ کے سامنے آ گئی کہ ڈسین ٹری کی شکل میں آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے there are other examples also اور یہ ڈسین ٹری کا میتھڈ جو ہے اس کو جیسے استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب ہماری باتیں اباؤٹ دا ایلیمنٹری پرابلٹی ختم ہو گئیں بائی نومیل ڈسٹریبیوشن بھی ہم آلریڈی کر چکے ہیں تو اب ہمارا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے دا پوائسون ڈسٹریبیوشن تو اس میں کیا خاص بات ہے پوائسون ڈسٹریبیوشن میں اس کو let's discuss this little bit binomial distribution جہاں پہ کچھ کنڈیشنز تھیں کہ پرابلٹی آف سکسیس نون ہونا چاہیے پھر نمبر آف ٹرائلس نون ہونا چاہیے جو پرابلٹی ہے وہ نون اور فکسڈ ہونی چاہیے تو یہ کچھ ریکوائرمنٹس تھیں بیسک اور اگر وہ ریکوائرمنٹس فلفل ہوتی ہیں تو then you can use binomial distribution اب کئی سچویشن ایسی ہیں کہ جہاں پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا you will not have all this information اس میں ایوریج ویلیو تو شاید آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ کو پتا لگے کہ اتنے نمبر آف اکرنسز یا اتنی ویلیو ایوریج ویلیو کی فگر آپ کے سامنے ہو پرابلٹی بھی نون ہوگی آئی در اور تو اگر ایسی سچویشن ہے جس میں وہ بائنومیل کی you cannot use the binomial probability tables اور فنکشنس تو پھر نیکسٹ آپشن جو ہے وہ ہے پوائسون ڈسٹریبیوشن کی یہ ایک فرینچ میتھمیٹیشن تھا اس کے نام پہ یہ پوائسون فرینچ لفظ ہے اور پرناؤنس بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے پوائسون تو اس کو let's have a at it یہ ایک انٹرسٹنگ پرابلٹی ڈسٹریبیوشن ہے اور اس کے بھی اسی طرح سے ٹیبل بنے ہوئے ہیں ہر کتاب میں پوائسان ڈسٹریبیوشن اس کا table and of the book دیا جاتا ہے تو آئیے let's go back to the slide and see what are the requirements کیسے ڈسائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی پوائسان ڈسٹریبیوشن ہے یا نہیں تو آئیے یہاں بھی اگزامپل وہی ہیڈز اور ٹیلس پاس یا فیل پھر نو ڈیٹا آن ٹرائل یعنی خاص بات نوٹ کریں کہ آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اتنے ٹرائل کیے گئے تھے اور ان میں اتنے کامیاب ہوئے یہ ڈیٹا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی ڈیٹا جو ہے نو ڈیٹا آن سکسیس وہ جو آر کی ویلو تھی وہ بھی نہیں ہے ٹرائلس کا ڈیٹا کوئی نہیں the only thing which you have is average اور مین ویلو آف سکسیس اور فیلئرس وہاں پہ یہ دو باتیں تھیں نمبر آف ٹرائلس این تھا نمبر آف سکسیس آر کی ویلو تھی یہاں پہ نہ این اور نہ آر اس کی بجائے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تو ایوریج ویلو یا مین ویلو آف سکسیسز یا فیلئر آپ کے پاس یہ آپ کو پتہ لگ جائے گی دس از واٹ یو نو اور اگر ایسی سچویشن ہو then you are dealing with the Poisson distribution تو کریکٹرسٹکس پھر let's look at the characteristics now کہ اس ڈسٹریبیوشن کی کریکٹرسٹکس ڈیفائن کس طرح سے کی جاتی ہیں کہ آئی در اور سچویشن پہلی بات دوسرا کہ mean number of successes per unit ہیں ان کو ہم ایم کہہ رہے ہیں known and fixed mean number of successes per unit یہ نون ہے اور فکسڈ ہے پھر تیسری بات کہ p the chance in known but small or event is unusual یہ جو اسمال والی بات ہے نا کہ بڑا اسمال یہ ایک کوانٹیٹیولی تو فکر کوئی نہیں لیکن آپ نے اس کو دیکھنا ضرور ہے کہ یہ چانس جو ہے ان نون ہے but it small and the event is unusual آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ پوائس آن پرابلٹی کیا ہے ان ٹیبلز میں سب سے پہلے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ these provide you the cumulative probability of r or more successes یہ خاص ذرا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ کمیولیٹو پرابیبلٹی آف آر اور مور سکسیسز یہ آپ کو کمیولیٹو پرابیبلٹی ان ٹیبلس میں دی جاتی ہے دوسری بات کہ knowledge of m is required اور ٹیبل آپ کو جواب کیا دے رہا ہے gives the probability of that R or more random events are contained in an interval when the average number of events per interval is M. یعنی جواب آپ کو مل رہا ہے پرابلٹی کی شکل میں کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آر اسمال آر اور مور رینڈم ایونٹس یہ اس انٹرول میں شامل ہیں کنٹینٹ ہیں یہ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور average number of events per interval یعنی اب انٹرول کی بات ہو رہی ہے کہ اس انٹرول میں m is the average number of events تو اس کی ایگزامپل دیکھیے کہ m is equal to seven اور r is equal to nine اور probability of r or more successes یہ آپ نے جا کے ٹیبلز میں آپ گئے وہاں آپ نے جا کے ایم کی ویلیو دیکھی پھر آپ نے آر کی ویلیو یہ دونوں وہاں آپ نے یہ فگرس ڈھونڈی جا کے سیون اور نائن اور اس کے corresponding then you look you find the value اور یہ ویلو اس کیس میں آر کی فگر جہاں نائن تھی تو وہاں پہ ہم نے یہ فگر ہمیں ملی zero point two seven zero nine اور یہ اکثر ٹیبلز یہ فور ڈیسیملس میں یہ ویلیو دے رہے ہیں تو یہ آنسر ہمارا یہاں نکلا کہ twenty seven point zero nine percent ہے کہ نائن اور مور سکسیسز کی جبکہ ایوریج مین نمبر جو average number of events per interval اس سیون تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہ ایک اور example attendance in factory shows seven absences what is the probability that on a given day there will be more than eight people absent اس کو ذرا نوٹ کریں کہ وہ جو مین ویلو ہے ایوریج ویلو یہ سیون ایبسنس ہے اس کیس میں اٹینڈنس کی جو ویلو ہے سیون ایبسنس اور پھر ہم پوچھ رہے ہیں کہ پرابلٹی کیا ہے کہ more than eight people absent تو مور دین ایٹ پیپل کا کیا مطلب ہوا کہ اس کو ہم ایسے پڑھیں گے کہ یہ نائن اور مور ہے آٹھ کو تو کنسیڈر نہیں کر رہے you are interested in the figure nine or more اور اس کو آپ نے جب نائن کے فگر وہاں جا کے r equal to nine more than eight یہ میں نے یہاں آپ کی کلیریفکیشن کے لیے لکھا nine or more so you can understand why you have to write it in this fashion تو یہاں ایک تھوڑی سی آبزرویشن کہ آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ ڈائریکٹلی وہ مور دین ایٹ تو بڑی آسانی سے آپ جا کے ایٹ کو ڈھونڈ سکتے تھے وداؤٹ تھنکنگ اگر آپ جاتے ٹیبل میں اور کہتے کہ میں نے تو یہ r is equal to eight تو وہ غلط ہو جاتا یعنی سوچنا ہے ہر بار کہ فگر اصل میں ہے کیا کہ یہاں پہ چونکہ ٹیبل میں ویلیو جو وہاں پہ آپ کو دی جا رہی ہے وہ خاص value and more than that اس میں کور ہو رہا ہے تو آپ کو یہ سوال کیا گیا تھا کہ مور دین ایٹ وچ مینس کہ آپ نے نائن والی فگر جو ہے اس کو جا کے دیکھنا ہے تو اس ٹیبل میں آپ نے اس کو ڈھونڈا اور وہ پرابلٹی کی ویلیو آپ کو وہاں سے مل گئی تو آئیے آگے چلیں اب آئیے ایک اور اگزامپل دیکھیں اندر ویری انٹرسٹنگ کیس ایک پروڈکشن یونٹ ہے آٹومیٹک پروڈکشن لائن ہے اس کا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ it breaks down every two hours اب ایک فیکٹری نے کوئی اسپیشل پروڈکشن پروگرام لانچ کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کم از کم آٹھ گھنٹے پروڈکشن میں بریک نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ what is the probability that this can be achieved تو اس کو پلیز نوٹ دس بڑا سمپل سا سوال ہے لیکن اس کو فارمولیٹ جس طرح سے کیا گیا تو اس میں بھی ایک کائنڈ آف ورڈ پرابلم ہے اور اس کو کیسے ہم حل کریں گے ڈیٹا کیا ہمیں دیا جا رہا ہے پہلی بات break down every two hours پھر ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ special production requires uninterrupted operation for eight hours تو اس میں پہلے تو یہ کیا گیا کہ جو ایوریج ویلیو ہے آپ نوٹ کیجئے کہ دو گھنٹے میں ایک بریک ہو رہی ہے تو آٹھ گھنٹے میں ایکسپیکٹڈ کتنی بریک ہوگی دیٹ مینس فور بریکس آٹھ گھنٹے میں اگر وہی فگر استعمال کی جائے تو اٹ مینس کہ جو مین ویلیو ہے اس کو اگر ایک بریک ہے تو دو گھنٹے ون ڈیوائڈیڈ بائی ٹو اور اگر آٹھ ہیں تو آٹھ سے ملٹیپلائی ہوگا جب آپ چار آ جائے گا اب جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ what is the value of r یعنی سوال کو ذرا پڑھیں دوبارہ کہ ریکوائرس ان انٹرپٹیڈ آپریشن یہاں سے آپ کو وہ جواب مل رہا ہے requires uninterrupted operation which means کے no break or zero break no break down تو آر کی ویلیو یہاں پہ زیرو ہو گئی تو اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ نکالنا ہے probability of zero break down تو یہ کیسے نکلے گا چونکہ ٹیبلز تو کچھ اور طرح سے بنائے گئے ہیں سو لیٹس ڈسکس دس کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی وہی صورت حال کہ زیرو بریک ڈاؤن تو زیرو بریک ڈاؤن کی جب بات ہو رہی ہے ٹیبل میں آپ ویلیوز وہاں دی ہوئی ہیں مثلا زیرو اور مور اور ون اور مور ٹو اور مور یعنی اس طرح سے وہ وہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے ٹیبلس میں آپ کو صرف اس ٹائپ کی ویلیو مل رہی ہے تو یہاں پہ آپ کس کس طرح سے کریں گے کہ you divide the probability into two parts اور جس میں آپ یہ کہیں کہ p zero break down plus p one or more break ڈاؤن تو جب اس طرح سے ہم کریں گے تو یہ ان کا سم جو ہے وہ ون کے برابر آ گیا تو اب probability of zero break down obviously is equal to one minus probability of one or more break down so all that we need to do is to go to the table and look for this probability کے ون اور مور کی ویلو کیا بن رہی ہے تو آئیے سلائڈ پہ چل کے دیکھیں کیسے ہوا یہ لاسٹ دوبارہ دیکھیے کہ p zero break down equal to one minus probability one or more break ڈاؤن تو اس کو ہم نے جا کے وہاں ایم کی ویلو دی ہوئی ہے فور اب آر کی ویلو آپ کے پاس آ گئی دیٹ از ون اس کا آنسر نکلا zero point nine eight one seven تو ون سے جب مائنس کر رہے ہیں تو جواب آ گیا zero point zero one eight three fraction اور پرسنٹ میں ہے one point eight three percent اب ایک اور ایگزامپل اندر انٹرسٹنگ ایگزامپل اور وہ کیا ہے کہ ایک پیکنگ مشین ہے آٹومیٹک پیکنگ مشین اور اس کی پرفارمنس کیا ہے کہ on an average it packs one in hundred underweight bags یعنی یہ اس کا ریزلٹ ہے کہ ہر سو بیگس کو جب یہ پیک کرتی ہے مشین تو ایک انڈر ویٹ بیگ ضرور اس میں ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ what is the probability that five hundred bags contain less than three underweight bags یہ بھی ذرا نوٹ کریں کہ جس طرح سے فارمولیٹ کیا گیا ہے سوال that five hundred bags contain less than three underweight bags تو اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ یہاں بھی وہی بات کہ ٹیبلز میں تو فگر دی ہوئی ہے تھری اور مور فور اور مور ہم یہاں کہہ رہے ہیں جواب ہم مانگ رہے ہیں کہ لیس دین تھری تو لیس دین تھری کی جب بات ہوگی تو تھری تو اس میں شامل نہیں ہے تو اٹ مینس کہ ٹو اور لیس کی فگر ایک ہو گئی اور تھری اور مور کی فگر دوسری ہو گئی تو اب اگر ان دو پرابلٹیز کو جمع کرتے ہیں تو یہ ون کے برابر آتی ہیں اور آپ کو چاہیے اسینشلی ٹو اور لیس تو صاف جا رہا کہ پرابلٹی اس طرح سے فوراً نکل آئے گی one minus probability of three or more تو یہ ایک طریقہ ہوا جس سے آپ کو آپ نے کمبائنڈ پرابلٹیز ٹوٹل سم نکال کے تو بیک ورڈز آپ نے یہ جواب نکال لیا یہ کئی جگہ پہلے ہم یہی اسی طریقے سے کیلکولیشن کر چکے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ اب پہلے تو ایم کی ویلو نکالی گئی کہ five hundred divided by hundred یعنی یہ اصل میں ون بائی ہنڈریڈ ہے انٹو فائیو ہنڈریڈ اور یہ پانچ آپ کی ایوریج آ گئی کہ پانچ انڈر ویٹ بیگس یہ ایوریج آلریڈی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پانچ بیگ یہ انڈر ویٹ ہوں گے پھر آپ نے ایسے لکھا یہ میں نے ڈائریکٹلی لکھ دیا ہے since we have gone over this many times کہ probability r is equal to less than three اور نیکسٹ میں لکھ دیا کہ one minus probability r is equal to three or more اب یہ اس شکل میں آ گیا جو کتاب کے ٹیبلس میں تھا تو یہ میں نے جب وہاں جا کے ایم ایکل ٹو فائیو پھر آر ایکل ٹو تھری وہاں یہ جا کے جب ویلو ڈھونڈی تو پرابلٹی نکلی 0.8753 تو ایک سے جب مائنس کیا تو اور ٹوٹل آنسر نکلا 12.47 سیون تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ پوائس آن ڈسٹریبیوشن کی ایک اور اپلیکیشن کس طرح سے کی گئی ہے ایک اور بڑا دلچسپ سوال کہ ایک پروڈکشن لائن ہے جس میں ایپل ٹرافیز بنائی جا رہی ہیں اور وہ ایپل ٹرافی ایپل ہے جس پہ اصل میں وہ چاکلیٹ کوٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایز ایپل ٹافی بیچا جا رہا ہے تو اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ six toffees per box faulty ہیں یعنی ٹھیک طرح سے چاکلیٹ کوٹنگ نہیں ہو رہی پروڈکشن لائن میں یہ فالٹس پتہ لگ رہے ہیں کہ average out of average eight six per box اب مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے مینجمنٹ کے نوٹس میں یہ بات ہے تو management is willing to replace one box in hundred اور سوال کیا ہے کہ what is the number of faulty toffees there this probability corresponds to آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں سوال اب الٹا دیا گیا کہ یہاں پہ اسینشلی کیا ہے کہ پرابلٹی ہیز بین ڈیفائنڈ تو اس کی جگہ آپ وہ آر کی ویلو ڈھونڈ رہے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ probability one by hundred zero point one اور ایم کی ویلو سکس اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ you are going to look for a value یہ پرابلٹی اب آپ کے پاس دی ہوئی ہے تو ٹیبل میں جا کے آپ ایم ٹو سکس آر کی ویلو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ زیرو پوائنٹ ون کے قریب ہو تو ایک ویلو آپ کو ملی آر اکول ٹو ٹویلو اس کی پرابلٹی تھی zero point zero two zero one which is much lower than zero point one اور دوسری value r equal to thirteen جہاں پہ پرابلٹی ہے zero point zero zero eight eight which is close to not very close but still these two are the closest which you can find تو یہاں پہ یہ ڈسائڈ کیا گیا کہ thirteen r equal to thirteen will provide the kind of probability جو مینجمنٹ جس کے لیے تیار ہے کہ اتنی ریپلیسمنٹ اگر ہم کریں تو اس پرابلٹی کے ساتھ they are quite happy to live with students آج کا لیکچر بھی پرابلٹی ڈسٹریبیوشنس کے ساتھ کافی ایکسٹینسو رہا ہم نے خاص طور پہ ایلیمنٹری پرابلٹی کی کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں ڈسین ڈسین ٹریز بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس تھے ان کو ہم نے کیا آج ہم پوائس آن ڈسٹریبیوشن کو بھی ہم نے سمجھا یہ کیا ہے بڑی آسان ڈسٹریبیوشن ہے اور اس کے جو سوال تھے ورڈ پرابلمس کس طرح سے انہیں ریفریز کیا جاتا ہے اور کیسے ایگزاسٹو ایونٹس کا استعمال یہ بار بار اپلیکیشنز آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ آئی بلیو کہ کچھ ایک سینس ڈیولپ ڈیفینیٹلی اب ہو چکا ہوگا کہ پرابلٹیز کیسے ورک آؤٹ کی جاتی ہیں تو یہاں تک ہم نے پرابلٹی کو کور کر لیا اب اگلے لیکچر میں ہم کچھ تو جو پوائس آن ڈسٹریبیوشن کی ایکسل میں اپلیکیشن ہے وہ ہم کریں گے وہ ایک پیس رہ گیا اس کے بعد جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک رہتا ہے وہ ہے نارمل ڈسٹریبیوشن اس کو ہم normal distribution is the most important distribution اور ساری ڈسٹریبیوشنس جیسے کہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں جب پاپولیشن کا سائز بڑھ جاتا ہے تو all distributions tend to approximate to a normal distribution تو یہ ٹاپکس ہیں جو ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پرابیبلٹی کا after the next lecture we will close our discussions on probability and then we'll move on to other topics جس میں سیمپلس ہائیپوتھس ٹیسٹنگ وغیرہ شامل ہیں اور آخر پہ ایز یو ریمبر کہ ہم لینئر پروگرامنگ بھی کور کر رہے ہیں تو آج میں اس تلقین کے ساتھ دوبارہ کہ یہ باتیں جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں ان پہ پریکٹس کریں پرابیبلٹی بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں سو پلیز کیری آن اور جو ورک شیٹس آپ کو دکھائی جا رہی ہیں ان کو استعمال کریں ان کو اسٹڈی کریں تو اس نوٹس پہ میں آج کے لیکچر کو کلوز کرتا ہوں اسٹوڈینٹس آج بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی mental gymnastics in probability calculations بڑے انٹرسٹنگ سوال مجھے امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو محنت کرتے رہیے جو بار بار آپ کو تلقین کرنا اس پہ عمل کرتے رہیے آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک السلام علیکم خدا حافظ